بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون توفيق الهي سورة ياسين یاسین کی آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر تہتر تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان آیات میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں ذکر فرمائی ہیں اور آیت نمبر انہتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اور آیت نمبر ستر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد ذکر فرمایا اور پھر آخری آیات جو بھی تلاوت کی گئیں آیت نمبر اکہتر بہتر اور تہتر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان انعامات کا ذکر فرمایا پہلی دو آیتیں جو گزشتہ درس میں بھی تلاوت کی گئی تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں ذکر فرمائیں اور ان نشانیوں کے بیان ہی میں ضمن اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا پیچھے بات چل رہی تھی پچھلی آیات میں قیامت کی قیامت کے احوال ذکر فرمائے شروع رکوع سے پچھلے رکوع سے کہ کس طرح سور پھونکا جائے گا کس طرح قیامت برپا ہوگی قیامت والے دن جنت والے لوگ کس طرح مزے کریں گے اور اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں مجرموں کی صفوں کو کس طرح سے الگ فرمائیں گے اور ان کے ساتھ گفتگو کس طرح سے ہوگی اور ان کو جہنم دکھائی جائے گی اور پھر جب وہ اپنے جرم کے ماننے سے انکار کر دیں گے ان کے منہوں کو سیل کر دیا جائے گا پھر ان کے ہاتھ پاؤں ان کی آنکھیں ان کے کان ان کے ان کی کھالیں یہ گواہی دے گی ان کے جرم کے بارے میں کہ یہ کس طرح سے ان اعضاء کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کرتا یہ تفصیلات تو آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں آئیں ان دو آیات میں جو اس رکوع کی آخری دو آیتیں ہیں یہ بیان فرمایا گیا کہ قیامت کی تکلیف اور عذاب تو بعد میں آئے گا جب اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا فرمائیں گے لیکن مشرقین ان منکرین اور جھٹلانے والوں پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور چنانچہ اس کے نمونے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ بیان فرمائے گئے اور فرمایا اگر ہم دنیا میں ان کے ساتھ دو کام کر دیں پہلا کام یہ کہ ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں چہرہ ان کا سپاٹ ہو جائے آنکھیں ختم تو پھر یہ کیا کریں گے یہ ذرا دوڑ لگائیں راستوں کی طرف کچھ کوئی کوئی ان کو نظر آئے گا کہیں یہ چل سکتے کسی جگہ یہ قدم بھی اٹھا سکتے پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے جو آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ بڑی عظیم الشان نعمت ہم سارا دن کتنی زندگی گزر گئی آنکھوں کو کتنا استعمال کیا کیا آنکھوں کے لیے ہمیں کوئی اس کی مینٹیننس کے لیے کوئی خرچ کرنا پڑا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم ایک چھوٹی سی گاڑی خریدتے ہیں وہ گاڑی نعمت تو ہے لیکن اس کے ساتھ زحمتیں کتنی آتی یہ اللہ تعالیٰ نے کتن, کتنے کتنا عظیم الشان انعام عطا فرمایا آنکھوں کریم مثال میں عرض کرتا تھا ہم ایک دن کے لیے مضبوط قسم کی پٹی باندھ لیں اور پھر زندگی گزار کے دیکھیں ذرا ہم کیسے گھر میں دیواروں کو ٹکرے لگیں گے مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے پریشان ہو کر کھول دیں گے آنکھوں کو اور پٹی کو کھولیں گے دیکھیں گے کیونکہ آنکھوں کے بغیر گزارا نہیں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی یہ تو ہمیں عطا فرمائی ہے اس لیے ابھی ابھی اس کی قدر اس کا احساس نہیں ذرا سی آنکھ میں تکلیف ہو ایک ذرہ پھانس کا بھی آنکھ میں چلا جائے آدمی بے چین ہو جاتا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اس کی آنکھ میں مچھر گھسا ہوا ہو یا پھانس ہو لکڑی کی ذرہ سے پھر ذرا مطالعہ کر کے دکھائے اپنی ڈیوٹی انجام کر دے کر دکھائے کھانا کھا کر دکھائے سب کچھ چھوڑ دے گا پہلے اپنی اس تکلیف کو ہلکی سی تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو نشاء لطمسنا على اعینہم اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو تمس کر دیں تمس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دیں آنکھ کا عضو باقی نہ رہے فَاسْتَبَقُ الصِّرَاط پھر یہ دوڑ لگائے راستوں کی طرف فَأَنَّا يُبْصِرُونَ کہاں دیکھ سکیں گے یہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کوئی راستہ نہیں نہیں چل سکیں گے کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے بغیر کسی انگلی پکڑنے والے کے قدم بھی نہیں چل سکتے بغیر کسی کی رہنمائی کے نہیں چل سکتے یہاں ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے معذور افراد ہوتے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت ان کو نہیں دی ہوتی وہ بھی تو زندگی گزارتے بھائیوں قرآن جو چیز دل میں بٹھانا چاہ رہا اس پہ غور کرے کوئی انگلی پکڑنے والا نہ ہو کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو کوئی ہیلپ کرنے والا نہ ہو چل سکتے ہیں جی یہ تو سارے اللہ نے مددگار عطا فرمایا یہ بھی تو نعمتیں ہیں یہ بھی تو اللہ کے کتنے عظیم الشان انعامات ہاں کوئی انسان ان نعمتوں کو سمجھ لے ایک اللہ والا تھا پاؤں میں تکلیف ہوئی ٹانگ میں درد ہوا تو درد سے کراہنے لگے ظاہر ہے کہ بندہ اپنی طبیعت سے مجبور ہوتا ہے اور دل ہی دل میں تھوڑا سا وہ ایک شکوے کا خیال بھی شیطان وسوسہ ڈالنے لگا انہیں گائے گھر سے باہر نکلے تو ایک شخص دیکھا جو پاؤں سے معذور تھا لکڑیوں کے سہارے چل رہا تھا پاؤں نہیں تھے فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گرے اللہ آپ نے مجھے معذور تو نہیں بنایا ٹانگے تو عطا فرمائی درد ہی دیا ہے نا درد تو ہے اللہ آپ اپنی رحمت سے ختم کر سکتے ہیں لیکن جو نعمت اس کو نہیں دی مجھے عطا فرمائی میں اس کا کتنا زیادہ آپ کا شکر آج ذرا سی پیٹ میں تکلیف ہوتی ذرا سا پورا گھر ہم سر پہ اٹھا لیتے بچے پریشان بیوی پریشان ہائے ہائے ہر وقت لٹ گئے ذرا پریشانیاں قرآن نے کیسا فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام فرماتے ہیں اکرام فرماتے ہیں نعمتیں دیتے ہیں بڑا خوش رہتا ہے میرا بڑا اچھا کام چل رہا ہے جی میرا بڑا اکرام ہوا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ ہاں جب اللہ کبھی دوسری طرح آزماتے اس کا صبر کو جانچنے کے لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی کتنا یہ بندہ ذرا روزی میں تھوڑی سی تنگی آتی ہے ربی یوں کہنے لگتا ہے میرے رب نے اہانت سے مجھے ذلیل کر دیا میں مجھے کسی جگہ کا نہیں شکوے کرنے لگتا یہ ہے انسان کی فکر لکنود بڑا نا شکرہ ہے انسان ایک تکلیف آتی ہے کروڑوں اور اربوں انعامات سے صرف چشم آنکھ بند کر لیتا میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس اس تکلیف کا بھی احساس ختم ہو جائے ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اللہ تبارک مطالعہ پہ توکل اللہ کے فیصلوں پر راضی مصیبت پر صبر اسی کا نام ہے رضا بالقضاء یعنی جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ فرما دیا میں اس پہ راضی ہوں یہ بندے کے اندر تسلیم اور رضا کا وصف ہونا چاہیے تو فرمایا دوسری آیت میں فرمایا ولؤں نشہ علم اور اگر ہم چاہیں یہ تو وہ تبدیلیاں ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالی جو بندوں کی ذات میں آتی ہیں ورنہ قرآن مجید میں جگہ جگہ باہر کی تبدیلیوں کو بھی ذکر فرما فرمایا ولؤں نشہ علما سخ اگر ہم چاہیں لاما سخ نہ ہم مسخ کر دیں شکل بگاڑ دیں ان کی علام کی اپنی جگہوں میں جہاں یہ محلوں میں رہ رہے وہیں ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیں بگاڑ دیں جھٹلانے والوں کی منکرین کی اگر ہم چاہیں تو عذاب سے پکڑ لیں آؤ سو یہ بالکل طاقت نہیں رکھیں گے مزین کسی طرح چلنے کی نہ یہ واپس لوٹ سکے جہاں کھڑے ہیں اگر ان کے چہروں کو ہم مسخ کر دیں قرآن نے دوسری جگہ فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض قوموں کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا قرآن نے ذکر فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ نے بندر بھی بنا دیے خنزیر بھی بنا ونازی قرآن نے ذکر فرمایا چہروں کو بگاڑ دیا اس امت کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہوں پر عذاب ذکر فرمایا میں یہ روایت سنن بہتی کی مختلف مقامات پہ درسوں میں بھی عرض کر چکا پندرہ گناہ بڑے بڑے جن پر فرمایا سرخ آندیاں زلزلے شکلوں کا بگڑ جانا زمین میں دھنسایا جانا یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے ان پندرہ گناہوں میں ایک گناہ میں عرض کرتا ہوں اور اس کا میں واقعہ بھی عرض کرتا ہوں ان پندرہ گناہوں میں آخری گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت کے آخری لوگ اول لوگوں کو لانت ملامت کرنے لگے محسنین کو صحابہ کرام کو تابین کو تبا تابین جن کی برکت سے مسلمان ہوئے جن کی محنتوں سے کوششوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جن کی تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں عیب اور نکالنے لگے ان کو برا بلا کہنے لگے فرمایا جب یہ وقت آ جائے گا یہ قرب قیامت کی علامات صحابہ کرام تابعین اسلاف بزرگان دین آئم دین انہوں نے ساری زندگی صرف کر دی تبلیغ اسلام میں وہ تو ہمارے محسن ہوئے ان کو برا بلا کہنا شروع امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا میری کتاب فضائل ایمان میں بھی موجود اسلاف کے ادب و احترام کے باب میں مدینہ طیبہ میں ایک شخص کو ایک یمنی بزرگ آتے تھے ہر سال حج کرنے کے لیے جب روزہ اقدس پہ حاضر ہوتے تو سلام پیش کرتے پھر سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں سلام پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر بڑے محبت سے شعر پڑھتے والہانہ عشق و محبت وہاں مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا جو حضرات شیخین کا بغض دل میں رکھتا دل میں بغض کینا تھا وہ جب یہ سنتا ہے یہ بزرگ بڑی تعریف کر رہا اس کے دل میں انتقام اور بغض کی آگ نے جوش مارا جب وہ سلام پیش کر کے باہر نکلا اس بزرگ کو کہنے لگا آئیے میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں پہلے سے پروگرام بنایا چنانچہ وہ یمنی بزرگ تھے مسکین تباہ ہوتے ہیں انہوں نے دعوت قبول کر لی کہ مدینہ کا آدمی کہہ رہا مدینہ میں تو منافقین بھی رہتے تھے حضور کے زمانے میں بھی گھر میں لے گئے گھر میں ایک حبشی کالے غلام کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا جیسے دروازے میں قدم رکھا اس بدبخت نے اس بزرگ کو اللہ والے کو پکڑا اور زبان پکڑ کر کینچی سے کاٹا اور زبان پکڑ کر کہنے لگا یہ لو یہ زبان لے لو جن کی تعریف کرتے ہو نا ان سے جڑوا لو جا نوز یہ روتے آئے ریاض الجنہ میں زبان ہاتھ میں پکڑی روتے روتے سو گئے خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی سینا بڑے مغموم غمزدہ چہرہ کہ ہمارے اس پیارے کو ایک بدبخت نے ایسی تکلیف پہنچائی آج سم فرمائے لاؤ اپنی زبان لاؤ میں ٹھیک کر دوں زبان پکڑی خواب میں زبان کی جگہ رکھ دی جب بیدار ہوئے تو زبان صحیح سالم سبحان اللہ زبان صحیح سالم کیا محبت بڑھ گئی جی اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے جو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ظاہر ہو خام میں ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ معاملات سیدنا صدیق اکبر کو جب سانپ نے غار سور میں ڈسا تھا حضور کے لعام مبارک شفا سے ایک صحابی کو آپ نے کاروائی کے لیے بھیجا تھا ایک بدبخش یہودی کو قتل کرنے کے لیے جو بہت فتنہ پھیلا رہا تھا جب وہ واپس محل سے نکلنے لگے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی وہ سیڑھی کا اندازہ نہ ہوا رات کا وقت تھا بخاری شریف کی روایت تو اسی طرح لٹکتی ہوئی ہڈی کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئے آپ نے ہڈی کو سیدھا کیا ہاتھ پھیرا اسی طرح صحیح سالم صحابی کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں زندگی میں کبھی اس پنڈلی کی ہڈی میں بھی کوئی تکلیف ہوئی تو بہرحال یہ واقعہ طویل ہو رہا میں قرآن کا ترجمہ بھی کرنا اگلی آیا تو وہ تو واقعہ ہو گیا اگلے سال پھر آئے وہ بزرگ حج کے لیے اب تو اور بڑی محبت سے اشعار سبحان اللہ نقد انعام دیکھا مہربانی دیکھی شیخین کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے ہیں پھر دیکھا کہ ایک شخص آیا اس نے باہر کہا جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہوں پھر دل میں وہ ایک دم یہ کیا پچھلے سال دل میں کھٹکا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ میرے ساتھ نہ ہو کہنے لگے اب تو ایمان بہت بڑھ چکا تھا نقد مدد اللہ کی دیکھی چلے گئے تو دیکھا کہ گھر وہی ہے جس گھر میں پچھلے سال لے کے آئے وہی دروازہ وہی نقشہ اور اب خلاف معمول اس جوان نے بڑا اکرام کیا خوب کھانے کھلائے دعوت کھانے کھلائے بڑا اکرام انعام جوڑے بڑی آجزی بڑی التجا یہ حیران ہوئے انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ جی میں پچھلے سال بھی آیا تھا میں اسی گھر میں تو میرے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا میں آج بالکل الٹ سلوک دیکھ رہا ہوں وہ کہنے لگا وہ رو کر نوجوان کہنے لگا وہ جس نے سلوک کیا تھا نا وہ میرا باپ تھا وہ میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں ایک تنہائی کوٹھڑی میں لے گئے زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک شخص زبان گفتگو کر رہا لیکن خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو ہاں یہ میرا باپ ہے جب سے زبان کاٹی تھی اللہ نے اس کی شکل کو بدلا مسخ کر دیا اب یہ بات سمجھتا ہے لیکن شکل یہ ہے خنزیر دیکھا جی یہ اللہ سبحانہ ہوتا اس نے ہاتھ کیسی جگہ پہ ڈالا تھا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کی ناموس پر سیدنا فاروق اعظم کی ناموس پر جن سے شیطان بھی فرار اختیار کرتا ہے نام سن کر اس نے ایسے لوگوں کی اور میں اللہ آخر و الامت اولا تمہیں یہ مسخ کرنا اس امت میں بھی ہوگا اس کا سب سے بڑا سبب سبب یہ ہے بزرگوں کی شان میں گستاخی اللہ والوں کی من آدالی ولی فقد بالحرب بخاری شریف کی روایت اور روایت بھی حدیث قدسی فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے لی میری طرف سے اعلان جنگ اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو نہیں میں چھوڑوں گا جس نے میرے کسی دوست کو ستایا فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ عَلَى مَكَانَتِهِمْ اگر ہم چاہیں تو ان کو مس کر دیں ان کی جگہوں پر نہ تو یہ طاقت رکھیں مزین چلنے کی ولا نہ یہ گھر جا سکے کچھ خبر دے سکے ہمارے ساتھ یہ ہو چکا وہیں کھڑے رہ جائیں اگلی آیت میں جو جس سے آخری رکو سورہ یاسین کا شروع ہو رہا اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کے ایک اعتراض بے جا اعتراض کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب تلاوت سنتے تو دیکھتے تھے پتھر جیسے لوگ مومو حضور کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی سبحان اللہ حضور کی بیٹی روحانی بیٹی فاطمہ بنت خطاب کی زبان سے جب تلاوت عمر فاروق جیسے شخص نے سنی تو مومو گئے عمر فاروق آئے تھے نا کس ارادے سے آئے تھے تلوار سونت کے آئے تھے آج میں کام پورا کر دوں جب تلاوت سنی گھر میں بہن کے اوف بدل ہی ختم ہو گیا دل پتھر دل کو موم کر دیا قرآن جب حضور تلاوت فرماتے تھے کیا تاثیر ہوتی ابو جہل سو سب سے بڑا دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خلاف کعبہ کے پردوں کے اندر دیوار اور پردوں کے بیچ میں چھپ کر آپ کی تلاوت سنتا تھا اتنا لطف آتا تھا یہ کیا پڑھ لیکن جیسے اپنی سرداری اور بس اس چکر نے حسد نے بس ختم کر دیا ساری زندگی نام مان یہ دل سے سمجھتا یہ کلام بڑا اس زمانے میں ایسے پردے غلاف نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگ لا کر چادریں لٹ کوئی لمبی چادر کوئی چھوٹی چادر اس طرح غلاف ہوتے تو کسی لمبی چادر کے پیچھے چھپ کر چوری چوری قرآن تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے سب سے بڑا دشمن ہمیں ہمیں ورغلانے والا اکسانے والا خود تو قرآن کو چوری چوری سونا اوروں کا بھی بہت سارا حال بڑے واقعات تو جب آپ کے قرآن سنتے تو یوں کہتے باللہ کبھی کہتے باللہ آپ جادوگر کہ جادو جب بندہ کرتا ہے تو اس سے حالات تبدیل ہو جاتے یہ کیا کلام ہے کہ بندوں کے حالات بدل جائے کبھی کہتے شعر ہے شاعر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوز بلّہ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی آپ نبی امی تھے آپ کا کوئی استاد نہیں تھا پیغمبر کا استاد براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ سکھاتے نبیوں میں اگر کوئی دنیا میں استاد ہوتا تو یہ لوگ کہہ دیتے جی اس استاد کا کمال ہے ان کا اپنا کیا اب اس پیغمبر جنہوں نے چالیس سال کسی سے کچھ نہیں پڑھا ایسی کلام پیش کر رہے ہیں جو پتھر دلوں کو موم کر رہی ہے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام یہ کلام ربانی ہے اس میں بندے کا دخل نہیں اس کی قصبوں میں وہ اعتراض کرتے قرآن نے جواب دیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساہر کہتے جادوگر کبھی شاعر کہتے ہیں فرمایا وما علمنا ہم نے نہیں سکھایا ہوں ان کو الشعر شعر و شاعری ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی وما بغیلا اور نائی شعر کہنا ان کے لیے مناسب ہے پیغمبر کے لیے شعر و شاعری مناسب قرآن نے سورہ شعراء میں شاعروں کی مذمت کی ہے وہ شعراء یتبعہم الغاوون شاعروں کے پیچھے اکثر وہ لوگ چلتے ہیں جو غاوون ہوتے بہکے ہوتے اب ان کی غزلیں سنیں بس بہکی بہکی باتیں ہاں ان شعروں کی رسول اللہ تعریف فرمائی جو شعر انسان کے اندر فکر آخرت پیدا کر دے اصلاح کی فکر اور جو بگاڑ پیدا کرے جنسی جذبات بڑکائیں اور فواہش اور اریانی کی طرف لے جائیں وہ مضموم شاعر وہ شاعر مضموم وہ شعر مضموم اور جس شعر سے کایا پڑت جس شعر سے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے جسے مولانا روم کے شاعر اور بڑے بڑے اللہ والوں کے بزرگوں کس کس کی مثال پیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے اشارہ وہ شاہ و اشعار ایسے ہوتے تھے وہ ایمان بڑھانے کے اشعار اللہ کی معرفت اور محبت بڑھانے کے اشعر اور اگر کوئی شعر اللہ سے دور کر دے اللہ سے دور کر دے جیسے کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ بابر بعیش کو کہ عالم دوبارہ نیست بابر اس دنیا میں جتنے مزے اڑانے اڑا لو دوبارہ جہان نہیں آئے دیکھو کفری شعر دوبارہ زندگی نہیں مزے اڑا لو جیسے یہ شاعر کہتا ہے اب تو عیش سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے نعوذ باللہ یہ ہیں شعر جو لوگوں کو دور کرتے ہیں اللہ اور جو اللہ سے جوڑنے والا شعر ہو جیسے میں نے پہلے بھی ایک شعر سنائے تھے نا خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ پھر کسی موقع پہ اس کو تو فرمایا ان من الشعر لحکمہ و ان من البیان نیلرا حضور نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض شعر بڑی حکمت والے ہوتے ہیں تو فرق خود بخود ہو گیا کیونکہ یہاں دل میں سوال ہو سکتا تھا یہاں تو قرآن نے فرمایا حضور کی شایان شان نہیں ہے شعر اور سورہ شعرا میں مذمت فرمائی تو پھر بہت سارے شاعر گزرے ان کا کیا حال تو میں نے تفصیل کر دی جو شعر اللہ کے قریب کر دے فکر اصلاح پیدا کرے وہ شعر محمود پسندیدہ اور جو بغاوت پیدا کرنے والے ہوں آزادی پیدا کرنے والے ہوں جو شعر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو گلے سے نکالنے والے ہوں وہ شعر مضمون فرمایا کہ وما اللہ شعرا ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے وما ماںب اور آپ کے لیے مناسب بھی نہیں شعر و شاعری ان اللہ یعنی یاد دلاتی ہے ذکر کا معنی یاد دلانا اللہ کو یاد دلاتی ہے یہ جو ہم تصویر پڑھتے ایک آیت رہ گئی ایک آیت رہ گی اچھا کیا آپ نے یاد وہ من عمر ہو میری نظر اگلی آیت پہ چلی گئی ومن نعمره ننكسه في الخلق جس آدمی کو ہم عمر لمبی دے دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کی نشانی یعنی بڑھاپا دیتے عمر کا آخری حصہ بھی دیکھتا ہے ومن نعمر ہو گنکی سفل الخل ہم اس کی ساخت کو پلٹ دیتے ہیں اس کی ساخت پلٹ جاتی جوانی والا حال نہیں رہتا فرما افلا یا کیا پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی اتنی بڑی نشانی دیکھ دیکھو جی یہ بڑی قدرت کی نشانی ذکر فرمائی بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے ذوف کی حالت میں کیسا ذوف ماں باپ ہی اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں وہی پلاتے ہیں باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی روتا رہتا ہے ہر وقت پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جوانی عطا فرما شباب شباب میں یہ مست ہو جاتا ہے جب پوری قوتیں اس کی عروج پہ آتی ہیں اللہ کا نافرمان بن جائے خواہشات کی زندگی میں پھر زوال شروع ہوتا ہے پھر بڑھاپا آتا ہے پھر اس کی ساخت جو جوانی ہو پھر پلٹ کر اسی حالت میں چلی جائے اللہ تعالیٰ اسی میں پھیر دے پھر بچہ اور بڑا برابر پھر اس کی باتیں ویسی پھر یہ کمزور ہو جاتا ہے اس کی ویسے خدمت کرنی پڑتی جیسے بچوں کی کرنی پڑتی جیسے بچہ وہ بھی وہ محتاج ہو جاتا دوسروں کا بزرگ اور بوڑھا بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اس کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں اس کی باتیں بھی ایسی اس کی خواہشیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں اس کی خواہشیں بھی ایسی بچہ بھی ضد پہ اڑ جاتا ہے یہ بھی کبھی ضد پہ اڑ جاتے ہیں نہیں مانتے اپنی بات کو نہیں چھوڑنا چاہتے عادات مل جاتی ہیں وہ حالت کیسی ہوتی ہے جس میں اس کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں میں پہلے سورہ روم کی آیت پڑھوں آیت نمبر چون سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذي خلقکم وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا من بڑی کمزوری سے پیدا کیا ناپاک پانی کے قطع سے پیدا کیا من بعد پھر اللہ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا فرما دی من بعد پھر اللہ تعالیٰ نے طاقت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دے دیا یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اللہ ہی خوب جاننے والے وہی قدرت والے ہیں دیکھو جی نقشہ دیا یہ بھی بڑھاپا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پرانی آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ وقت کافی ہو گیا میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ یہ آیت وما علمنا الشیر وما ماغی اس کا اگلی آیت سے تعلق ہے اس کا ترجمہ اور پھر اگلی آیات انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ نشست میں کی جائیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم اے اللہ یا رحم الراحمین ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آپ نے لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں حقیقی معنی میں شکر گزار بندہ بنا دی یا اللہ نا شکری سے ہمیں محفوظ فرما ہماری نعمتوں میں اللہ افزونی اور ترقی عطا فرما نعمتوں کو زوال سے محفوظ فرما یا اللہ اپنی نعمتوں کا قدر دان بنا اے اللہ نعمتوں کی برکت سے آپ کی ذات عالی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما اپنی ذات عالی کی عظمت و محبت ہمیں نصیب فرما اپنی رضا نصیب فرما اپنی خوشنودی عطا فرما یا اللہ ہمارے ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما و صلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم